على نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين کہ ان کے بدلے ان سے کسی بہتر قوم کو لے آؤں اور کوئی ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں ہے